حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے وقت نماز پڑھی پہلے قرات کی پھر رکو کیا پھر قرات کی پھر رکو کیا پھر قرات کی پھر رکو کیا پھر قرات کی پھر رکو کیا پھر سردہ کیا پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی یعنی ہر رکعت میں چار رکو کیے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انہتر